محمد بن جعفر نے کہا ہمیں شعبہ نے غیلان بن جریر سے حدیث سنائی انہوں نے عبداللہ بن معبد زمانی سے سنا انہوں نے حضرت ابو قطادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے روزوں کے بارے میں سوال کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی ہم اللہ کے رب ہونے اسلام کے دین ہونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے اور بیت کے طور پر اپنی بیت پر راضی ہیں یعنی جو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی کہا اس کے بعد آپ سے بغیر وقفے کے ہمیشہ روزہ رکھنے یعنی سیام الدہر کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے روزہ رکھا نہ افطار کیا اس کے بعد آپ سے دو دن روزہ رکھنے اور ایک دن ترک کرنے کے بارے میں پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی طاقت کون رکھتا ہے کہا اور آپ سے ایک دن روزہ رکھنے اور دو دن تر کرنے کے بارے میں پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کام کی طاقت دی ہوتی کہا اور اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایک دن دن روزہ روزہ رکھنے کرنے کے بارے میں سوال کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے بھائی داود علیہ السلام کا روزہ ہے کہا اور آپ سے سوموار کا روزہ رکھنے کے بارے میں سوال کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دن ہے جب میں پیدا ہوا اور جس دن مجھے رسول بنا کر بھیجا گیا یا مجھ پر قرآن نازل کیا گیا کہا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ماہ کے تین روزے اور اگلے رمضان تک رمضان کے روزے ہمیشہ کے روزے ہیں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آشورہ کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے امام مسلم نے کہا اس حدیث میں شعبہ کی روایت کیوں ہے انہوں یعنی ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا اور آپ سے سوموار اور جمعرات کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا لیکن ہم نے جمعرات کے ذکر سے سکوت کیا ہے کیونکہ ہمارے خیال میں یہ راوی کا وہم ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار سات سو سینتالیس